so alarming خبر جی جو کچھ اس میں سمجھی لذت محسوس کرو گے اور آپ نے مذہب سنت صداقت واسطے روشنی جلسے کا دل سے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر والے دار والے صحابہ حکومت میں نبی الفیا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا سے اس کی تقسیم کرنے جب واحد نہیں نہ واحد سو کچھ پہلا بڑھ گئی واقعی عام اور واحد خاص واحد عام اور واحد جس وقت میں جواب طلب کروں گا کہ کچھ دلچسپ جوڑنا یہ ہوتا ہے کہ تکلیف دیا جائے کوئی جانچ نہیں کرنے کے بعد سبحان اللہ بولنے والے نہ ہوا کچھ ہوتا ہے وہ بھی واہ کسم ایک عام وحی عام ہر چیز دے فطری شعور کو کہتے فطری شعور ہر چیز کو پیدا کرنے والے ایک شعور اور سمدھی تو چاہے جاندار ہے چاہے بے جاندار فطری شعور اور سمجھ وہ اپنے خالق کا الگ اپنے پیدا کرنے والا ہے کر ہوں اس کا کہنا مختلف ہے یعنی خالق تعالی کی معرفت اور پہچان تو بعد اللہ اللہ اللہ خالق کی جی پہچان جسے ہے کہ ہر ہر میں شہر اس کو بعد شعور اس کو بائب اس مختلف مختلف لیکن اس فطری شعور کے ہر چیز اپنا وقت سے گزارتے ہیں وہ ہستی کا وقت پورا ہو گیا تو واہ عام ہر چیز کے اندر اللہ تعالی جاری کرنا وہ جسم کا ذرا ذرا پہچان گئے کہ خالق کون لیکن وہ لطف وہ گفتگو وہ کلام جی وہ کرتا ہے وہ درگا درگا دادا وہ صرف اتنے خوشیا ہوا پہ مکھی امرت والے بھول جائے سائنس ہے اور انسان کیا نہیں بولے گا وہ اس سے بولے گا تو کیا وہ خالق نہیں کر لیکن میں کڑی ترین دلیل پیش کرنا وہ پہلے سمجھ لو کہ وہ کچھ دے دیتے ہیں کچھ ہے وہ تو سمجھانا شوق تو واہ عام واہ خاص واہ خاص صرف دو قسم إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم بات سنی ہوئی مطلب آئے سنی سب کے کو ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ ان دن شہر شہر نکر دن نافیہ نکرا نفی کے تحت فیصلہ دے گا خالی تنقید نہیں فرمائی نہ خالی ہم اور تصویر کی تصویر ہے پاکی بولنا پاکی بولنے کا کی مطلب ہوتا ہے ہر عیب اور لطف جڑا اس کی بات شفات شام کے خلاف اس کی نہیں کر سکتی ایسی کو پار کیا ایسے ایسے پار کیا ایسے کو پار کیا کا مطلب ہوتا ہے ہر عیب عیب عیب اور اور اور اور لطف لطف لطف سے اس اس اس کو کو کو پاک سمجھنا پاکی کرنی نبی کرنا ہم کیا ہے ہے ہم تعریف کیا مطلب جو کمال اور خوبی اور شان ہے واسطے سب ہر کمال کا مالک یہ کیا ہے ہم جو کی اس کا کسی مکھ کا تعلق نہیں کسی ایپ کا تعلق نہیں ہر ایپ مکھ کو پال کے یہ دو چیزاں غلط نفی اور اس بات یہ مفہوم ادا ہوتا ہے یہ سب کے ہو گیا دو چیزیں تصویر بات کی ہے اور ہم کمالا تحفات وہ نبی اس بات تصویر نبی تصویر کا مفہوم نبی ہے اور ہم اس بات میں کرنا پہلی بات غور کرنا ہو کلمہ طیبہ کی فرماتا ہے لا الہ یہ مطلب ہے رات کے حق کے بارے جو کچھ لازم ہے عقیدہ رکھے تو ہر چیز اس موجود ہے کلمہ چاہیے بات تو ہر چیز کے کول موجود ہے جہاں کلمہ دوسرا سا پڑھ گیا نا اللہ تعالی نے اس ہر شاید یہ دیکھو ایسا آپ کے ہو ہو گیا کا کا نام نہ اس ذات نے جڑا شعور ہر شہر رکھے وہ تیرے شعور گل سمجھا جڑا شعور ہر شہر رکھے تیرے شرور اور شعور داخل کر دوں گا بس کرم بولا کہ سارے شعور آ گیا ہر کمال مالک ہوں اس لال پار ہر شہر فکری سرونے کے ساڈا فرق ہے کہ سارے سرور کے آخری مخلوق ایسے انسان ضرور بنا اور بنا ہر چیز کی اس تصویر سنتے اور سمجھتے سید لمبے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا بلا کلا تو پہو نہ تصویر ہو دوسرے سمجھنے والے نہیں سرکاری کو پورا سمجھ آپ سمجھ میں آپ نے اسلام کو بس تصویر جو ہے سچ ہے ہم تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ راستے سنے آپ نے سنے فرمانے میں ندیلا دعوی مانا کر تم نہیں سمجھتے یہ کتاب آپ کا تم نہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں سمجھ جاتا سمجھنے والے کئی ہیں لیکن تو سات نہیں سمجھتے کہ تصدیق کر دی حال ہے کتنا ہوتا ہے اس مطلب مشکل کام میں سمجھو وہ جگہ سنن والا سیدی عبد العزیز سبحان اللہ تعالیٰ تعالی گرو کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ پانی کا اللہ اللہ تعالیٰ ہوتا جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرنا ہوتا ہے پریشان ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سمجھنے والے ضرور ہے اگر سلیمان کا لفظ ہو حل لگنا ہو منت مت پائے اصل انہوں پرندے کی بولی سمجھائی ہوں شکایت نہ کرتے ہیں ہم پہلے جانتے ہیں آپ سمجھ رہے سزا دیا گیا اور دو دان کی شکایت کرتا ہے ہر گھر میں بولوں گی کیا اسے کچھ انہوں نے آتے ہیں نفر ہے تو دوسرا مشرق لوگ نہیں شرک کر کے پیسے خدا نہیں پوجا پر کر دیا کیسی عجیب گل ہے کہ بندے بت پوجتے پہ اور پرندہ شکایت کر دلی ہو گئے بتا ضرور نبی سمجھ پرندے آن کے گواہی شکایت کر نبی سمجھ دل کی کیفیت حال سے حال سمجھو ذرا ہوں نبی فرمایا ہے میں پتھر جاننا پہچاننا جا گزرتا تھا میرے سے ضرور پڑھ رہا تھا میں کال والا ہاں۔ علماء کال والے فقیر حال والے نبی دو گلاس میں چھٹ گئے يعلمهم محمد کتاب اور سخت بھی ہے جو سب بھی ہے بھائی پالیا تجیا پاس کر لیا بولو تعلیم سکھانا دینا برتن سے صاف کرے گا پھر نبی سونا تو ریاستہ چھٹ گیا کرے کوئی نبی ہار اعتراض کرے تو وہ جواب بھی ضروری نبی کی تجلیف لا لو جو نہیں فرمائی ان نبی فرمایا ہے میں پتھر پریشانی میرے پہ ضرور اگر کچھ ہے مسلم آپ کے آپ کے کافی یار کی نبی آپ فرما رہے ہیں اگر نبی کے حال کے مطابق اعتراض ہو جائے اگر کوئی آخر جا سانو پتہ نہیں سنیتا ابھی سہن سکان ایسا کچھ کرایا سانو نے کبھی پتہ بھی تو آواز نہیں آئی کہ دروج پہ پڑھتا ہے کہ تسبی پہ کرتا ہے تو پھر کہنا جواب دینا نبی کے حال کے وارث تاجدارے بولڑا کے ہاتھ پاؤں والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھائی میں نہیں ہوتا اگر نہیں ہوتا ابھی تیری کن استاد ہوں ہاں سچ بھی دل نہ پتا سارا ہوتی ہے یہ ہوئی دل والے جب کسی سے نظر کرم فرما لے نا تو پھر انہیں تصدیق کسنے لگ گئی جدھر دیکھتا ہوں ادھر کچھ ہوں سلطان کا وہ اپنی دبان Oh, my God. ایسے سب کو اللہ واسطے کچھ دو یہ میرا میرا بھی بھی ہے ہے میں میں لکھ کے بیٹھا پڑھنا اگر نہیں تو تھاپی تھاپی ماری اٹھے یا بچی ہے میں لہٰذا سمجھ لگی نہیں لیکن اس واسطے کی کرنا پڑتا ہے وہ بہو سلطان کو پوچھ آپ ہاں، من یار میں شاہ جس دیکھو نا انہوں انہوں انہوں نے نے نے کہ چھوٹ ڈاکٹر کو مشورہ ہوئے جی، تو ہے ہے ہے ہے ہے لیکن اتنا پتا لگ جاتا ساری کیا وہ اصل کے کے کے بچارا سمجھ سمجھ سمجھ کوئی کوئی چک کس طرح نہ کسی کسی طریقے کائنات خالق میں اوسا ربوں کا علم نہ تیرے لپرون بدار نے بڑی کی کس کی طرح شہر کی مکھی کی طرح اور اس بانے کی پابندی وہ اپنے شور قدرت میں بچ گیا اس شور کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم اور واحد کی پابند ہے میری بولو بولو شریعت اللہ تعالی کی مارفت کرنے اللہ غیب کے مسائل جاننے بیٹھی گلا نبے رقبان چیزوں کے لوگوں کے یہ پچھاننا ہے جی یہ کہتے ہیں تعلیم کرو حقائق اور معارف کو سمجھانے کی بہت میں کتابوں کا خلاصہ کر کے نا شہر اکبر کی امام راضی کی اس طرح کے لوگوں دیا گلا خلاصہ کر کے ساتھ لوگ چک تو چک بندہ بھی سمجھ چکے آپ سمجھ نہیں آئی بچاؤ واسطے بھی سمجھاؤ واسطے بھی مالک جانا نے سلسلہ وہاں جاری رکھے ان بھاوے جات سلسلہ جاری مومن بھی کئی بار جو سکی گالی چلایا ہو گئے ہاں ایک اور بات ہے کہ کسی میں تھوڑا ہے کسی میں زیادہ ہے کسی میں دوستوں زیادہ ہے ایمان بن گیا جی بہت آ گیا سمجھ لیں یہ جی مانگے ہمیں یہ جی میرے اگر اعتراض اٹھتا ہے شریعت بچاؤ سے گل چیک کرنا کوئی بکواس اٹھ ہے ملنے کی طرف میرے علی بن تو وہی آپ جواب اٹھنے جواب دیں نفرت توڑ دیں یہ سلسلہ جاری سمجھاؤ کا بچاؤ کا لیکن اس وقت ساٹا مقصد نہیں ہے هذا مقصد الوجود بالدين نبو شريعت بناونا لكي اس نے درپے ہونا تاکہ نبی الانبیاء کی نبوت سمجھ جڑا عنوان جو ہے وہ جو کہ ہوتا ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ذرا غور کرو سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں ادھر میں شریعت بچوں شریعت بناؤ بھی وہی شریعت بناؤ بھی وہی جنہ کھلا رہے ان نبی آ کر رسول آ لیکن ایسا گل ضرور کرا شریعت جائز جائز حلال حرام اس طرح کی واہ نبی بنتا نہیں شریعت بن رہی ہے نبی نہیں بننا نبی کا دلال بن رہے آئی میں کلام نے فرما دے اس کے ساتھ بنے نے صفت السلام تو اللہ تعالیٰ جب فرما کر تو میرا نبی تو میرا رسول میں تل نبی بنایا تل رسول بنایا اس کے ساتھ اس کلام کو آپ کے حقیقت نبوت اتنے بن گئی جائز نہ جائز پر شریعت برابر کی بہت نبی رسول پر رسول شریعت بنانا شریعت بنانے کی وہ ہے نبی بنانے کی اور ہے وہی شریعت سر دکے نسیف نصیف کمائیاں تصویر اگر کسی کو کسی شہر کا علم نہ ہو تو چیز بھی نہ ہو آدم ہے علم آدم وجود کی دلیل نہیں ہوتا غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ جوانی کے حالت میں اپنے مرشد پاک ہمار تکاس سے جو تکاس کے فروش شیعہ فروش رو گئندے رہے شیخ ہمار تکاس سے مرشدی ایک مرشد تھا آپ فرما رہے ہیں لکھے مرشد نے لکھا اللہ تعالی نے میرے ستر بارہ آپ کی اصل سادنا میں تیرے کبھی خوشیاں چاپ نہیں سکا گا لکھا آ گیا جی یہ وہی ہے لیکن یہ وہاں شریعت سمجھانے یا شریعت بچانے یا اللہ کے معارف اور حقائق سمجھانے نبیا کا خاص نہیں ہوتی اللہ نے نبیا کا غیر نبی پڑھنا فرض شریعت بنا ایک ہے شریعت بنانا ایک ہے نبی بنانا وہ سمجھ نہیں لگی نے ایک ہے تو علمی زبان ایک ہے حقوق میں نبوت ایک ہے دوام اور استمرار نبوت نبی رسول سمجھ نبی کے رسول کا فرق سمجھا جا اگر حکم ہوئے اگا پہنچا رسول اگر حکم آوے اپنے تک رکھ یہ آوے اپنے تک رکھ یا یہ آگے اگے پہنچا تو نبی نبی اپنے تک محفوظ اپنی ذات کے متعلق ہی احکام آتے ہیں لیکن رسول پیغام دینے والا اگلے کو لکھا نبی اپنے واسطے نہیں ٹھیک ہے نبی کس کے واسطے نبی عام رسول یعنی کیا مطلب کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نبی کا بنیا کی فرمایا رب نے میرا میرا فرمد ہے جب رب اس نبی بن جاتا ہے شریعت بنا نبی بنا فرق ہو گیا اللہ تعالی اگلی گل اللہ کریم نے شریعت گریت واسطے میری واہ ہے وقت سارا نہیں اللہ تعالی ایک نبی ایسا بنا رہے جنو سب کو پہلے سما ہے تم میرے قرآن پاک میں مطالعے کے اندر جو کچھ آیا ہے دو سرانہ کے قرآن ہے نبی دو قسم دے لیکن اگر نہیں میری کن کے اندر ایک بچہ گیا اپنی کن میرے لا دے دے دے بچہ تین گا شریف اللہ دے میں کتاب جاؤں تو تو کے عالم کا صاحب صاحب نے نے اشارہ کیا کہ اللہ اللہ مطلب ہے دے دے جھولے نہ فرمایا نبی گا میں کی اگر جی ایک قول بڑے بڑے گزارے وقت بعد میں آئے گا مستقبل میں اللہ مجھے نبی بنائے گا لیکن ماضی کا ذکر تو بولا جہاں نے مجھے بنا دیا اس واسطے کہ ابھی اور جگہ سے یقین سی نبوت تو بعض افراد یقینی بات کو بھی گزارے ماضی کے سیگے کے ساتھ جو مستقبل میں یقینی بات ہو نا تو اس کو بھی ماضی کے سیگے کے ساتھ ذکر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی دوسرے میرے گل لکھائی میں کیا یہ ہوئی حضرت عیسا علیہ السلام کو فرما رہے ہیں جس سے آئے اس سے تو سرسرت فرما دے السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فقال لك السلام ما سلام دیوارا اس دن جس دن ويوم أموت جس دن ويوم أموت اگر یقینی گل ہوگی تو بازی کا ذکر کر رہی ہوئے میں کیا مرنا یقینی نہیں شک نہیں اچھا، قیامت آنا یقینی ہے کہ نہیں بولو اسے پھر کیوں آتے ہیں یوم ابو بہت تو حیا او بہت تو یہ کیوں نہیں فرمایا بڑے تو کیونکہ یقینی بات تھی تم اہمیت بھی کم بول میں کیا جی دیکھو سکے جانا ہے بس میں چھوٹے دیتے ہاں جب آپ نے نے فرمایا میں اللہ نبی بنایا کی میںالت پتا سفائی آپ میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی آپ دیکھ رہے سن پر جڑے موجود سن سن وہ نہیں دیکھ وہی ساری گلا عوام کے مطابق کوئی گل نہیں لیکن جی مسئلہ مسئلہ چھڑ کے بندے آئے دیکھے ہوں میرے شیر آ سکتے آئے جو انہوں کا گھر علم نہ سونا نہ مل جائے وہ شہر کے لیے کسی کو نہیں لگتا سبحان اللہ سبحان اللہ نواں نواں ہوں پنجابی پتا نہ لگ جائے اس کو بغیر سمجھ لگی رب نو نو نو کر کے آیا میں پار کر کے پانی پی حدیث شیخ اسکولوں میں ہوں گے جب وہ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے فرمایا کون بڑی جاتی کون سال بڑا جاتا ہوں پانی کا کپڑا اللہ نے کون کہا پانی کا کپڑا بن گیا بارش وہ بارش بن گیا فرمایا یہ رب کا فرمان کن تازہ تازہ سن کے پیار کر کے محبت کہ رب نو جاواں رب کا جلوہ تم والا سانس لے کے تازی میرے نیڑے آئی وہی قدر کرنی چاہیے بچہ شکل مار مریم کے کرے بہت اصل بغیر باپ کو پیدا کرنا سبب ہے لیکن باپ نہیں لیکن باپ نہیں ہم لوگ پیدا ہوئے حضرت حضرت باپ بھی وساطل نال نہیں بڑے اتنے جہان کا فرشتہ آئے انہیں پھوک ماری حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام چالی سال کا وقت نہیں گزریا جی میں ادھر حکم آیا تین نبی بنایا آپ جب دیا جگہ کا فرمایا اسی طرح تازہ سنیا نا تازہ سنا ہے اعلان کر میں اللہ کا نبی ہوں میں نے اللہ تعالیٰ نبی بنایا اور کتاب لکھی ہے یا اور حضرت عیسیٰ دو ایسے نبی ہو گئے جو اکیس عمر بنے کئی ایسے ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ کو بلما بلغ اسی ویلے اللہ سونے نے نبی بنا سکتے لیکن اس خدمت میں سمجھا دینا چاہیے سرکاری شریف والے چار مرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلو اللہ دے دل وچ نبی سن حالے بنے نہیں پیدا نہیں ہوئی روح شریف دی دل میں الہی اللہ تعالی ساری شان جاندا ہے اللہ تعالی جاندا سی دل میں الہی دے نبی سن پھر پانی آئی ہے روح مبارک پیدا فرمائی پیدا فرما کے یہ دوسرا مطلب آ گیا تیسرے وچ فرماتا ہے لکھ لو اے نبی خاتم النبیین لکھے گئے نے چوتھے مطلب آپ کی مطلب اللہ فرمایا چون میرا نبی اور آپ کے لیے ظاہر فرمایا روح محمد کے لیے فرمایا نے فرشتہ دیکھ کے ظاہر فرمایا چوتھے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم ہو گئے مانے والی لفظ حدیث شریف نے آدم تم سمجھا کرو بینر روح بن گئے سن ہوں توجہ شیخ اکبر فرمان کر جب حضرت سیدنا عیسیٰ عیسا علیہ السلام فرمایا ہے میرے اللہ نے نبی بنا ہے آپ دیکھ رہے سن اپنے نبی ہو کتاب ملن لیکن حاضرین یعنی امت نہیں سی بھی جانتی امت تو بیٹھ کے نبی کے سامنے حاضر ہے نبوت معلوم ہوا پتا چلیا واسطے ضروری نہیں نبی بیان گیا میں نبی ہوں لیکن حاضرین پہ جانتے امت نہیں پی جانتی ہے نبی نبی جان رہے نے میں نبی ہوں معلوم ہوا نبی ہونا سے امت آیا لوگوں کا جاننا ضروری نہیں لوگوں پتا نہ ہوئے نبی نو خبر ہوئے میں نبی نبی لوگ جانے نہ جانے نبی جانتا ہو نبی ہوں سال سال تو سونے نبی اعلان فرمایا میں نبی نبی نبی نبی کدو جدو آدم کا پتلا تیار ہو گیا میں اس اس ویلے سوال وقت کی کی تو تو چالیس اولے مجھے نبی بنایا ہے وہ نبوت اپنی دیکھ رہے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں پر سرکار دیکھ رہے ہیں میں اولو ہی نبی سا چالیا سال دیکھنے گئے ہیں میں نبی سا لوگ نہیں جان تو لوگ نہ جان لوگ نہیں جان نا حضور سے جان گئے یا تے آخو نبی نو پتہ اج تو بعد میں تین وکیل بنایا اپنے بچے کے لیے مناسب رشتہ کے دل پہ کی کر دیں نکاح کر انہوں نے فرمایا اگر اگوں مناسب رشتہ نہیں کرنا پڑا تو وکیل تو بن گیا جس وقت انہیں آخیا میں تینوں اپنی بچی کے نکاح کا کی بنایا وکیل بن گیا جس نے مناسب رشتہ ملے گا انہیں اپنی وکالت کا اظہار کر دینا وکالت کا یہ نہیں کہ اس وقت وکیل بنا وکیل وہ پہلے بنا لے کوئی کہے بھی صلاحیت اور استعداد اور قابلیت کی بات ہے نبوت کی استعداد صلاحیت اور قابلیت وہ بھی وکیل بنا وکیل بننے کی صلاحیت سارے لیکن جب اس نے کسی کو منتخب کر لیا تو یہ دنیا مانگو نہیں ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے اور بھی سکتا ہے لیکن چن سکتا اور ہے ارے بھائی ندی کو بلا دیا اس کا کا آپ اور رشتہ وقت کے ملے تو اظہار ہونا وکالت مل گئی ہے اظہار بعد میں ہے نبوت مل گئی اظہار چالیس سال کے لیکن آپ ہر نبی آپ دی نبوت دیا حیثیت تعلق تعلق آپ دی نبوت تعلق میں دو ایک نبوت کا تعلق نبوت کا ایک تعلق ہے نبیوں کے ساتھ ایک تعلق ہے اپنی امت کے ساتھ یہ دو تعلق ہیں ایک تعلق کو بعد کیا ہے جس وقت اللہ نے فرمایا جانو نبی بنائے خاتم الانبیاء سارے سردار بنایا نبی پاک اس ویلے صدیق رسول توجہ ہوں صدیق کے اکبر وہی چیتا رکھا وہی چیتا رکھا جس نے نے سرکار اعلان فرمایا انہوں تنا پہلی ملاقات خلاف میں پہلی باری جناب پہلی باری میں میرا نام پین دسیا ہے ہر من ہریانا تین کھل گیا ہے یا جب تیری میری ملاقات ہوئی تھی اللہ تعالی نے بدل دیتا دوسرے نبیا ملتی رہی نہ صرف منسوخ تبدیلیاں دے نا توجہ کر جدو باری آئی ہے ہر اس امت دی ادھر روح شریف روح شریف باطن سی باطن سی اسے روح جسم ظاہر ہوئی ہے جسے ظاہر ہوئی ہے کہ شریعت بن گئی ہے اے محمدی جیسے باتے نے تو پھر بن گئے موسمی عیسوی لیکن وہ موسمی عیسوی توجہ ذرا جی مثال کرتے ہیں شریعت پاک محمد کی لیکن سمجھانے میں اگر ابو حلیفہ آ جائے مالک آ جائے تو تو تو تو تو مالکی شافی شافی آ آ جائے جائے جائے جائے ہمبل اگر اگر سفیان سوچ سوری بن بن جاتی جاتی ہے ہے اوزائی رسول کی شریعت لیکن ایک فرق صرف منسوخ نہیں ہونا کیونکہ یہ امتی ہے وہ رسول آپ لیکن پیچھے پاک نبی کی شریعت منسوخ ہو یعنی کبھی حضرت آدم کے پاس کبھی حضرت نوح کے پاس کبھی حضرت موسا کے پاس اور فرق کتنا ادھر ایک ہے نبی مطلق رسول مطلق خلیفہ مطلق اور اگر دیوبندی کی زبان میں کہوں تو نبی نبی جدہ جس طرح مدرسہ دیوبند کے بانی نامو تلی نے لکھا تحریر الناس نے نبی جدہ اور شریعت شریعت بنا لے کے پاک نبی دی جب آئی ہے نبوت سلسلہ بند ہو گیا ہوں نائب گئے نبی جنہ چر سلسلہ نبوت جاری ہوا ہے نبی سن نائب نہیں سن جس نے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہوں نائب رہ گئے نبی بول بول بول حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ غور بھی کیا کہ آنا کیوں آنا نبی نائب بنا کے تاکہ پتا چل جائے وہ جنگ والے ہوئے کون نبی بھی ہے نائب بھی ہے سمجھ لو پہلے بھی نبی نائب نبوت کے ساتھ متصف ہو کر اترنا ہے آپ نے دمشق مینارے میں اترنا دمشق کا ایک مسجد جامع مسجد دمشق کا مینار ہے وہ ادھر اترنا ہے اب وہ حضرت امام مہدی ہوں گے نماز میں مطلب ہو جائے آپ حضرت امام مہدی آدم کرم گے ادب نال حضور نماز ہوا آپ نے فرمانا کہ حکومت آپس ایک دوسرے کی امام اصل انہوں نے پیچھے پڑھا دیا سب سے رو سب سے سب نائب نبی لمبے آپ نے حضرت سارے مسلمان جھولے دے اندر میں زیادہ کر تریسٹھ سال تک حضرت علیہ السلام نے ایک ہزار سال زندگی کا اللہ کے ہم زبان انہیں زیادہ کہتی نہیں تریسٹھ سال ملے اگر بچپنے کو ہی آپ علیہ السلاط و تسلیم کے بارے ایک کار کی جائے حقیق کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کرتے رہے تو پیٹ کا کے نام کو زیادہ ہے یا ایک اللہ اگر اللہ فرماتا ہے رسول عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احمد اللہ احمد کا مطلب سب کو زیادہ حمد کرنا ہے سارے نبیوں کو زیادہ حمد کے لیے بولو جدو ہاں، مرشد مرشد دولت دل فکر کرنے والے حملے محمد پیاپ کا پیاس کھاتے وچ حمد لکھی جے پاک محمد کھاتے وچ لکھی جائی ہم حضرت نہیں پاس دیکھ رہے ہو مچھی کر رہے بولو لیکن کیون حل کی میرا ہاتھ ہاتھ کتاب بالکل کوئی حرکت نہیں ہاتھ آ جا رہی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب ہلتی پڑی نہ ہاتھ ہلتا ہے ہوں دوسری آ گئی کتاب ہل رہی بولو ہلتی پڑی کہ نہیں ویسے کتاب نہیں سیل رہی آ جا رہی تھی ہوں کتاب نہیں ہل رہی علم کی اصطلاح میں وہ پہلی مثال میں کہتے ہیں واسطہ فل عروج دوسری کو کہتے ہیں واسطہ فل سبون ٹھیک ہو گیا جو علیہ السلام و تسلیم نبی نبی نبی ذات ہے ہے ہے اور باقی کیا مطلب آپ واسطے ثابت دوسرے کتاب اگر آپ کو آ جا رہی ہے لیکن ایک دوسری صورت ٹھیک ہے ساڈا حقیقت دوسرے نبی کی حقیقت میں نبی لیکن você اسی حال سے جس حال سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنا اس اس کا ایک اس فرمان عالی شان کا ایک ظاہر ایک باطن ہے جس کو اشارہ کہتے ہیں کافر کافر اللہ تعالیٰ نے چار مہینے بنائے عزت آ رہا حرام مہینے حرمت والے عزت والے بارہ مہینے انہوں نے چار کی جس گل جی محرم کا مہینہ ہوتا رہا ٹھیک ہے لکیر کھینچی دی گول اور اس لکیر کے دو نقطے ایک نقطہ آغاز جتوں شروع ہوئی ایک نقطہ انجام جتنے جا چکی ایک جگہ انتہا جڑے اتوں سلسلہ نبوت شروع ہوا نقطۂ آغاز پھر یہ زمانہ گھومیا گھومیا گھومیا سیدھا نہیں اتوں حضرت آگے حضرت فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں اب ان تمام کے اندر شریعت کے مصطفیٰ ظاہر ہو نقطۂ آغاز پر روح مصطفیٰ بیٹھی ہوں جسم سے ملی تو جتوں جب ہوئی پھر سوال آنا ہے جب محمد جس میں چاہیے Oh, my God. بلایا تو نے زمین بڑے پاک مصطفیٰ جانے رہبر جانا بالکل بہ جانے ماشاء اللہ سارے ہاں۔ ہاں۔ ہاں۔ نماز کا جو آج مشکل ہے وہ ہزار کا نبل پڑ رہا ہے انہوں نے اور اس کے پور ہوا آمین آمین میرے نکل جی آپ مل گئے ہو جاؤ دو ہاں۔ ہزار بہت